حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے اور سلام نبی علیہ صلاۃ السلام کی مقدس ذات پر آج جو ہے اٹھائیس تاریخ ہے ادا کی تو اس مناسبت سے کہ ذوالحجہ کے فضائل اور قربانی کے متعلق کچھ عرض کریں گے انشاءاللہ تو کل رات کو انشاءاللہ ہمارے لیے سعود افریقہ میں وہ چاند کے لیے جو ہے انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں اور چاند کی عمر چونتیس گھنٹے کیپتان میں پینتیس گھنٹہ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی نتی رویت ہو جائے پھر وہ دعا جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں وہ بھی پڑھنا چاہیے ہلال الخیر و رشدین وغیرہ جو ہے پھر اس کے بعد اللہ جل والا نے فرمایا والفجر ولا عشر علماء نے لکھا ہے ہمارے استاد محترم شیخ محمد علی صابونی رحمہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اقسم علی کل دی شعن اللہ جل والا صرف ان چیزوں پر جو ہے قسم جو ہے لیتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہوں تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائے والفجری تو فجر کے ٹائم آپ کو پتہ ہے اکثر امت جو ہے وہ غائب ہے اور غافل بھی ہے رمضان میں آ کر پڑھتے ہیں پھر جو سو جاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے پھر اس کے بعد فرمایا عشر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر اور اکثر صحابہ تابعین نے فرمایا ولایال عشر سے مراد یہ پہلے دس دن ہے پہلے دس دن راتیں ہے ذوالحجہ کی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایام کتنے اہم ہیں ایک تو مہینہ اہم ہے منہا اربات الحرم ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب تو وہ تو مہینے کے لیے لیکن یہ پہلے دس دن کے لیے چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے بہت بہترین توفیق اور تطبیق کی کسی نے پوچھا ساحل نے پوچھا شیخ الاسلام سے کہ یہ رمضان کے آخری دس دن بہتر ہے یا یہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن تو فرمایا اگر راتوں کا حساب کیا جائے تو رمضان کے آخری اشرہ بہتر ہے لیلت القدر خیر من الف شہر اور اگر دن کا حساب کیا جائے اور اعتبار کیا جائے تو پھر ایام بہتر ہے کیونکہ یوم عرفہ الحج عرفہ ترمیدی شریف کی روایت ہے امام ترمیدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد فرمایا وہاد الحدیث ام المناسک تو آدمی کا احرام کی حالت میں نو تاریخ کو وہ جب اجتوا ختم ہو جائے اور احرام میں ہو تو وہ تو سب سے اہم رکن ہے حج کی تو اس وجہ سے فرمایا کہ دن جو ہے ایام جو ہے وہ پہلے دس دن بہتر ہیں تو یہ بہت بہترین توفیق کرتی ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے تو جب جو ہے ہو گیا چاند کا تو ہم کو جو ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے حبیب نا رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادار حجا جب آپ نے جو ہے دیکھ لیا یا محتبر طریقے سے جو آ گیا خبر آ گیا کہ جو ہے ذوالحجہ کا چاند ہو گیا تو وہ اراد احدکم ایضاحیہ اور آپ قربانی کریں گے چاہے ادھر ملک میں کریں گے کہ باہر کریں گے فلاح من اثاری ولا من اشار ہی شیعہ تو پھر ہم اپنے ناخون اور بال وغیرہ نہ منڈاوے نہ نکالیں تو یہ تمام کام جو ہے آج کرے کل کرے لیکن کل غروب آفتاب سے پہلے کر لینا چاہیے اسی طریقے سے ہمارے مزدورات اور بیوی بچے سب کو بتانا چاہیے لوگ کبھی کبھی اس میں غفلت کرتے ہیں اگر آپ مذاہب کو دیکھیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ناخون کا نہ کاٹنا بال کا نہ کاٹنا مستحب سنت ہے ایک بہت بہترین کتاب ہے الفتح الربانی علام مفردات احمد بن حنبل شیبانی تو امام احمد بن حنبل کے یہ واجب ہے امام احمد بن حنبل کہ یہ واجب ہے باقی اما اتفاق نہیں کرتے لیکن میں عرض کرتا ہوں تاکہ کچھ اہمیت ہمارے دل میں بھی آ جائے کہ ہم پرہیز کریں اس میں کیا ہے ابھی تو آج بھی ہے موقع کل بھی ہے موقع لیکن کل مغرب سے پہلے ختم ہونا چاہیے تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا یہ مستد احمد یہ مسلم شریف کی روایت ہے صحیح روایت ہے پھر حبیب نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مستد احمد کی روایت ہے کہ یہ ایام اعظم اللہ اتنے عظیم ترین ایام کی ویام ہے کہ اس میں اپنے زبان کو ابتر رکھے التحلیل والتکبیر والتحمید اور ہم جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کی ویت کو جاری رکھے قرآن شریف اور یہ ہمارے لوگ جو ہے کبھی کبھی بہت کچھ کرتے ہیں مطلب آٹھ دن نو دن دس دن یہ ہو لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہے ہم اسے پرہیز گریز نہیں کرتے تو یہ ایک افسوسناک بات سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا المحارم تکن اعبد الناس جتنے بھی حرام چیزیں ہیں اب دیکھیں ٹی وی ہے غیبت ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں آج کل لوگ اس کو اور ہم بھی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اتنے عام ہو گیا ہے ابھی تو کہا کہ اگر اگر شوہر نے بیوی کو تین طلاق دے دی اور پھر بھی رہتے کہا کہ وہ اس میں کیا گناہ ہے اس نے بھی کیا اس نے بھی کیا اور اس نے بھی کیا تو دیکھو یہ استخفاف جو ہے شریعت کی اور استحضاء بھی کبھی کبھی یہ بہت ہی خطرناک ہے آدمی کو کبھی کبھی اسلام سے بالکل خارج کر تو یہ احساس اور شعور ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے گنہ گار تو ہم سب ہے وہ خلی خالی انسانوں کا عیفا کل حکم خطہ اون و خیر الخطہ کوئی ترجمہ کر رہے بھائی آواز نہیں آ رہی اینی بڑی ٹرانسلیٹ اردو ماشاء اللہ سو ماشاء اللہ تو ٹھیک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حکوم کہ ہر ایک جو ہے گنہ گار ہے وہ خیر الخطائین التوابون اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو کہ صحیح توبہ کی وغیرہ جو ہے مشکات شریف کی روایت ہے تو گناہ گار ہم سب ہیں لیکن اس کو جواز نکالنا اور یہ بہانہ ہیلا نکالنا یہ بہت خطرناک چیز ہے تو یہ ایام جو ہے پتہ نہیں کتنے ذیل ہجے ملیں گے ہم کو اپنی زندگی میں تو اس کا جو ہو بہت جو ہے قدر کرنا چاہیے پھر آگے فرمایا بخاری شریف تربیری شریف کی روایت ہے ما من ایام العمل صالح فیہا کہ یہ ایام ایسے ہے کہ جو بھی اچھے عمل اب کریں گے وہ اتنے عظیم ہے اللہ کے یہاں تو پھر صحابہ نے کیا ولل جہاد یا رسول اللہ جہاد فرمایا کہ اچھے اعمال جہاد سے بھی بہتر ہے ہاں البتہ ایک آدمی مستثنا ہے خرج من نفسی ہی و مال ہی کہ وہ آدمی اپنے نفس کے ساتھ گئے مطلب اپنے بدن کے ساتھ اپنے مال کسی اور کے مال کے ساتھ نہیں پھر اللہ کے راہ میں گئے پھر ولا ٹیا پھر واج واپس نہیں آیا تو مطلب کہ سب کچھ اللہ کے راہ میں اس نے خرچ کر دی شہید ہو گیا وغیرہ تو بخاری شریف ترمیدی شریف کی روایت ہے تو ہم لوگوں کو بتائے کہ یہ ایام کتنے قیمتی ہیں کیا کرنا چاہیے اس میں ہم جیسے لوگوں کو کم از کم کوشش تو ہم کریں یہ حدیث ترمیزی شریف میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے حبیب نام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے آٹھ دن کے لیے ان ایام کے اب روزہ رکھے کہ ایک سال کا روزہ کا ثواب ملے گا وہ قیام اور کا قیام کریں گے رات کو کچھ تھوڑی بہت ہم ذرا عبادت کرے کہ قیام لیلت القدر تو یہ حدیث اب ترمیزی میں بھی آپ کو ملے گی اور ابن ماجہ میں ایک مرتبہ حضرت ہم حرم شریف میں تھے تو ہم کچھ بیان کر رہے تھے کسی کو بتا رہے تھے تو ایک آدمی آیا سلفی وغیرہ جو ہے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں یہ ہے یہ ہے وہ تو ہم سنتے رہے تو میں نے اسے عرض کیا کہ آپ لوگ کے یہاں دو غلطی ہے اور جتنے بھی علماء طلباء ہے اس بڑے شیخ مدینہ منورہ کے شیخ ابراہیم خلیل اللہ ملا خاطر اس نے خود فرمایا جب میں گیا ان کے مکان پر کہ حضرت شیخ بن نوری کے ساتھ میں نے بارہ تیرہ سال مسلسل جو ہے اعتکاف ہم نے کی سات مسجد النبوی میں حضرت بن نوری کے حالات سے اگر آپ واقف ہو تو تقریباً حضرت منور اللہ مرکز نے تینتیس چونتیس مرتبہ جو ہے اعتکاف فرمایا مسجد نبوی کا تو خیر تو ان کی ایک کتاب ہے خطورت تصویتی الحدیث دعائف بالحدیث الموضوع تو بہت بہترین کتاب کہ یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں کبھی دیدہ دانستہ اور کبھی سہون شاید کہ حدیث ضعیف کو اور حدیث موضوع کو ایک ہی سمجھتے یہ بہت خطرناک چیز ہے تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری ہے سولہ سال حضرت نے اس میں صرف کی تصنیف میں وغیرہ جو ہے پھر امام بخاری کے بہت اور سارے کتابیں تو آپ دیکھیے الادب المفرد جب میں گیا تھا شیخ البانی کی ملاقات کے لیے عمان میں اردن میں تو میں نے کہا کہ شیخ میری جیب میں بہت ہزار ڈالر ہے جو بھی ہو لیکن میں اس کو خرچ نہیں کروں گا آپ مجھے ہی کتاب دے دیں تو طبیعت بھی خراب تھی تو کچھ ہنس پڑے گا کہا کہ ٹھیک ہے تو خادم کو کہا اس کو یہ یہ یہ تو ایک کتاب عنایت فرمائے اور دی کہ صحیح ہو الادب ادب المفرد ایک جلد ضعیف الادب المفرد تو وہ جو سلفی تھے میں نے کہا اس کو کہ دیکھو آپ لوگ کا اشکال ہمیشہ ہوتے حضرت شیخ کی کتابوں پر فضائل اعمال اور یہ ہو تو اگر بالفرض ہم یوں کہے جتنے بھی احادیث ضعیفہ ہے ہم ایک طرف رکھتے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کتاب جو شیخ البانی کے اصل کتاب تو امام بخاری کے ہے تو اس میں ضعیف احادیث سب کو ہم ایک طرف رکھ دیں کوئی اس پر عمل نہیں آپ کی کہ کیف تم نے کہا کہ ساما تحکمون ہمارے کتابوں کے لیے آپ اعتراض کرتے ہیں تو جب یہ کتاب امام تو امام بخاری خود امیر المؤمنین فی الحدیث بتا رہے ہیں جہاں تک عقائد ہو احکام ہو وہاں پر صحیح حدیث ہو حسن حدیث ہو یہ وہ لیکن فضائل میں دعیف حدیث بھی مقبول ہے تو یہی تو مقصد ہوا اور یہی تو جمہور کا قول ہے تو پھر ذرا خاموش ہو گئے تو جب ہم ان سے باتیں کریں تو انہی پر جو ہے ہم بتا دیں کہ دیکھو تم لوگ کو یہاں بھی وہ تفریق کرنا چاہیے یہ نہیں کہ سب احادیث کو رد کر دیا اور کہا حدیث دعیف اور حدیث موضوع دونوں برابر یہ تو غلط طریقہ ہے اگرچہ البانی نے بھی لکھا ہے تو غلط ہے تو ہم بھی جو ہے اس میں ذرا احتیاط کریں یہ زمانہ لوگوں کو ترغیب دینے کی پھر آئے گے جو ہے عرفات کے روز ہم جو غیر حجاج ہے صاحب سنت جو بھی آپ کہیں انی احتسب علی اللہ سنت التي قبلها والتي بعدها تو جو ہے دو سال کے گناہ ہو جو ہے اللہ جل محض اپنے فضل سے جو ہے اس کو معاف فرمائیں گے عرفات کے دن کیا ہے ہم نے پیدائش سے پہلے نبی آدم علیہ السلام سے پہلے عالم اروا میں اللہ جل نے ایک عہد لی ربی کو کیا میں تمہارا رب نہیں کولو بلا تو یہ عہد الس جو ہے وادی اس وادی میں میدان عرفات میں مشکات میں بھی ہے مستج احمد میں بھی ہے تو اس وجہ سے جیسے ہم اپنے رخصت قیادہ اور گاڑی کی لائسنس اور یہ وہ اس کی تجدید کرتے ہیں تو حجاج جا جا کر وہاں تجدید کرتے ہی اس عہد کے انت ربنا انت ربنا تو اس وجہ سے اور بہت کچھ اور حکمتیں ہیں تمام انبیاء علیہ مسلاۃ السلام وہاں تشریف لائے مام نبی اللہ وقد حجا حاجی کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ حبیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے مسلم شریف وغیرہ فشریف لبنا پھر آگے چلتے ہیں دس تاریخ کو نو تاریخ کو ہم شروع کریں گے تکبیر تشریق فجر سے لے کر اور ایام و تشریق کے آخر تک تیرہ تاریخ کو تیئی جو ہے فرسلات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ اسلام کے اندر یہ نہیں کہ ہم مجسمہ قائم کریں اسٹیچوز قائم کریں یہ نہیں اسلام کے اندر یہ ہے انبیاء علیہ سرت السلام اور جو نیک سوالی پارسا لوگ ہم ان کی اتباع ابتدا کریں گے اولائک الذین حد اللہ فبہداہ مقتدی ان کی اقتداء اتباع کرو واتبع سبیل من اناب ایلی تو دیکھیں یہ سب قرآن میں ہیں صحابہ کا وسابقون الاولون من المحاجر وانسار ان ایام میں جگہ بخاری شریف میں ملافظوں میں حضرت شیخ الحدیث ہے ہمارے تو ماشاءاللہ حسین ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سوق میں اسواق میں بازار میں جاتے تھے اور زور زور سے پڑھتے تھے اللہ اکبر اکبر اللہ کیوں جب آپ عید الفطر کا ملاحظہ فرمائیں اور عید الاضحیٰ کا ملاحظہ فرمائیں دونوں جگہ ایک علت مشترکہ ہے عید الفطر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ولی تک العدا ولی تو کب اللہ علام اب خوب جو ہے تقبیر اللہ جل وعلا نے ہدایت ایمان سے نوازا اور جب ہم جاتے عید الفطر کے لیے رمضان ختم ہو گیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شکرانہ کا دن اور جب ہم یہاں پر سورہ حج سورہ بائیس آیت نمبر سینتیس تھرٹی سیون تو آپ دیکھیں كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ دیکھیں تو یہ تکبیر کے ایام ہیں اور تبرانی کی روایت ہے زینو اعیادکم بالتکبیر تو ہم تکبیر پڑھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے ہر نماز کے بعد وغیرہ تو یہ ہو گیا پھر آگے جو ہے قربانی کے دن آئیں گے تو ابھی سے ہم انتظام کرے ہوئے جو ہے تو علماء نے لکھا ہے بعض علماء یہ حدیث ہے لیکن حدیث نہیں بہتر تو یہ ہم یوں کہ علماء کا قول ہے علامہ کا آسانی نے بدائے و سنائی اور علماء مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفا نے سے مطایاکم ماشاءاللہ قربانی ایسے حیوان ایسے لینا چاہیے موٹا ہو صحت والا وہی ہمارے جو ہے ٹرانسپورٹ ہوگا مطایاکم کہ جنت کو لے جانے والے ابھی ہم ایسے حیوان اور بکری بکرا دمبا جو گھائی ایسے خریدے جو کہ بالکل زبا سے پہلے سکرات کے عالم میں ہو تو میں ریڈیو میں کہتا ہوں کہ وہاں وہ گر نہ جائے اور ہم بھی گر نہ جائے تو اللہ حفاظت فرمائے ہم کتنے خرافات میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور حنفی کے یا کہ تو واجب ہے حدیث ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے من وجد فلم یضاحی فلا یکربن صاحب کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی چاہے مقامی کی یا باہر کی جو بھی ہو تو پھر وہ عید نمازی کے لیے تشریف نہ لیں باقی اما کے یہاں وہ کفایہ ہے سنت موقعہ فرض کفایہ لیکن لیکن ہم کو تو یہ اس پر فصول ربی کا ونحر اب جا کر عید نماز ادا کرے پھر ماشاءاللہ وہ نحر کرے ذبح یہ گائے اور وغیرہ اور ان کے لیے نحر ہے چونکہ کھڑے ہو کر جو ہے ذبح کرتے ہیں تو یہ قربانی میں بھی ہم کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے اور جو ہے اور ہمارے والے چونکہ ہر روز ہمارے پاس یہ اسئلہ آتے ہیں تو لوگ کے اندر اتنی غلط فہمی ہے چونکہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہتے ہیں کہ میں ام سال جو ہے حبیب انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اپنے والدین جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے کروں گا اور اپنے لیے قربانی نہیں کروں گا تو یہ تو نفیل کام کو ترجیح دینا ہے واجب کام کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کے اندر وہ ایک ذہنی ہے بعض لوگوں یوں کہتے ہیں چونکہ وہ انٹرنیٹ میں دیکھتے ہیں کہ مالکیہ کیا یا یا شافیہ یا کہا کہ نہیں یہ مولوی لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک ڈمبا خریدے یہ وہ پورے خاندان والے سب کے لیے کافی ہے یہ کیا ضروری ہے کہ ہر ایک کے لیے میاں کے لیے بیوی کے لیے جو بالغ بچے تو ہم کو بتانا ان کو بھائی یہ مذہب ہے اور یہ اسلام کا مطلب یہ نہیں اتباع ہوا ہم کرے کبھی شافی کی لی کبھی مالکی کی کبھی حنفی کی اور جو بھی ذہن میں آئے اور افر الہ تخذہ ہوا یہ تو بہت خطرناک چیز ہے اور پھر آگے ہم چلے جو ہے کلو و و امویل اب خود بھی اس میں سے ماشاء اللہ اور وہ ات امو لوگوں کو بھی حنفیہ کے یہاں ہمارے پڑوسی یا جان پہچان والے غیر مسلم ہوں یا ہمارے کام کرنے تو ان کو بھی آپ دے دیجئے یہ قربانی کا بالکل جائز ہے کہ یہ شافی وغیرہ یہاں جائز نہیں ہے لیکن کے تو جائز سے ود ذخیروں اور آپ ذخیرہ بھلتوں وغیرہ سب تو یہ سب صحیح حدیث ہے وہ مشکا چلیے مستد احمد میں اور آخر میں جو ہے ہم کو سوچنا چاہیے یہ قربانی کیا ہے فلما بلغ موسا یا بنیا ان ہم کو تو اپنے جان دینے کی تیاری ہونی چاہیے لیکن اللہ نے فضل فرمایا اس کی عوض میں کہا کہ چلو جانور کی جو ہے سبا کرو کل ان سوالات ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ہر عبادت صرف اور صرف خالص وجل امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے لوگوں نے پوچھا امام مالک اب اتنے بڑے امام امام و دارجرہ اب یہ کتاب معطا وغیرہ سب تصنیف فرما رہے وہ بھی لکھ رہے وہ بھی لکھ رہے تو کہا جس نے اللہ کے لیے لکھا اور اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہمیشہ کے لیے باقی اتنی بڑی بات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 لله ثم الحمد لله on the precious gift of Iman, the most perfect teachings of the Deen of Islam. Allah has honored us to be part and parcel of this gathering on a weekly basis. We make shukr firstly It is only through the tawfiq of Allah Ta'ala. We should always beg Allah Azza wa Jal to protect us from being deprived from mahrumi, from salbut tawfiq, to be deprived of enabling to attend such gathering and other forms of obedience of Allah Azza wa Jal. And the niyat of attending such a gathering should be, firstly, suhbatul salihin, Allah's command is kunu ma'as sadiqin, that be with those who are sincere, truthful in the relation with Allah Azza wa Jal, the company of the pious. It is an integral part of our deen. And with this near and intention that our islah and reformation of the many, many spiritual diseases that we have takes place in the compassionate guide of Hazrat Mufti Sahib and our the seniors. These are days in which we remember abundantly and very fondly Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam and his family specifically the many sacrifices that have become an integral part of the deen. many actions of Hajj, the pelting of the Jamarat, etc., Mina, slaughtering, the action of Qurbani itself, find the origins in the sacrifices of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu was salam. Allah Azza wa Jalla had put him through many different tests and he had passed them as attested to by Allah Azza wa Jalla with flying colors. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ he had many outstanding qualities, ikhlas, sincerity in describing the creed of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. Say, my salah, my sacrifices, my entire living, my entire death is only for Allah, who alone is the nourisher, sustainer of all the realms and kingdoms. And his ikhlas and sincerity, his actions that he had done when none but Allah Ta'ala was aware of them, leaving behind his wife and newborn child in Makkah Mukarramah with no apparent means of survival at the time, the supreme test of sacrificing, slaughtering his son, the rebuilding of the Kaaba Sharif, and then being commanded by Allah to invite towards Hajj, even remarked that who will listen to my proclamation, there are no inhabitants here. Allah said that you announce and my duty is to convey so ikhlas, sincerity, the spirit of sacrificing everything though it was so near, dear and beloved to him for the pleasure and the love of Allah Azza wa Jal. Being commanded to leave behind Hazrat Hajar radiallahu anha, that Ismail alayhi salam as a small little baby in the precincts of the Kaaba Sharif that was later on rebuilt by Sayyidina Ibrahim alayhi salam with the assistance of the very son Ismail alayhi salam. The whole purpose, he says in his supplications to Allah, I'm inhabiting them in a valley where there is no greenery and vegetation. One objectively, yuqimus salah, so that they may establish salah. No people around here, Ya Allah, make the hearts of people turn favorably towards them. Who does not yearn and desire to be in Makkah Mukarramah? There were no, there's no agriculture and vegetation, and he made the dua, وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ that O Allah provide them with fruits from different, different parts, لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ And in that too the objective is spiritual that they may show gratitude to you. And the famous dua that teaches us the worry, the concern, the effort of tarbiyat of our children, especially establishing salah. So one is to make a continuous effort and a tarbiyat to make dua specifically. Dua taught, Rabbi جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ wa وَاللَّهِ O Allah, make me of those who establish salah with all its rights and regulations in our lives. The most important amal and hukam in our lives is that of salah. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. The very first thing for which hisab will take place on the day of Qiyamah will be salah. And salah, if done perfectly, correctly, impacts on the rest of deen. That is why Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, if salah is found to be at a good and a perfect level, then that goodness and perfection will show up in all other matters, in character, in dealings, and in mannerisms. And if there is a deficiency in that salah, it will manifest itself as deficiencies in other parts of our entire lives. Therefore, a person may be performing salah, but there are still weaknesses. Continue that salah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, Inna salatahu laturdi'uhu. When it was said to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam about a person who was performing salah yet indulging in different sins, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, soon his salah will put a stop to it. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Salah has a profound effect of being a barrier from shamelessness and all forms of sin. And it may be that there are deficiencies, weaknesses in our salah, that we make an effort to plug up those gaps, and then we'll get the full benefit of salah. So the whole objective, he says, oh Allah, make me and my progenies and children to come of those who establish salah, accept my du'as. Dua, beautiful dua taught by Allah for parents. Following that, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Sayyidina Ibrahim a.s. made dua continuously until it was known for sure that his father had died without iman. You know, we cannot make dua for a disbeliever after their death. Another great quality, the spirit of sacrifice, qurbani for the pleasure of Allah Ta'ala. That very same son, Ismail salam, when he was at the ripe, the prime age, most dear and beloved to his father, of being the best form of assistance to his father, being asked to sacrifice, he takes his son into confidence. Ya bunayya inni arafil manam. I see continuously in a dream. He had seen for three nights consecutively the night of the eighth known as Laylatul Tarwiyah, the night preceding Arafah, the night of, preceding the day of Arafat and the night of Qurbani, three nights the same dream where he's commanded to sacrifice his son and he takes his son into confidence. Now the reason why does he ask his son when it is implementing the command of Allah Ta'ala? Allah Alusi Allah has given various beautiful reasons in which there are great lessons to bring alive mashwara in all our matters and affairs, just the steadfast strength of his son's obedience and his love for Allah Ta'ala. And thirdly, very, very important reason that he knew that his son will definitely submit. Submission is the primary lesson from the life of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. But he wanted his son to share fully in the thawab, just as we are desirous of their well-being in basic needs and necessities. More important, the well-being as far as thawab, rewards are concerned, the akhirah is concerned. So he wanted his son to gain the full share of this great sacrifice that was about to take place for the pleasure of Allah Ta'ala, when he will willingly and happily sacrifice and submit to the command of Allah Ta'ala. فَلَمَّا أَسْلَمَا Both of them, father and son, handed themselves totally unto Allah Ta'ala. And we know Allah Ta'ala then sent down a ram that had been grazing in Jannah in place of Sayyidina Ismail alayhi salam. And this is the sunnah of Qurbani, the amal of Qurbani that we have been commanded with. So whenever he was tested, there was total, complete submission. this ummah is called Ummatan Muslimah. The dua of Ibrahim alayhi salam for this ummah, a submissive ummah. So we have this honor of being the realization of those duas. He had sacrificed, he had submitted. Aslama nafsahu lin-niran, gave himself over when he was threatened with the fire, gave his son over to sacrifice for the pleasure of Allah Ta'ala, gave his wealth over to feeding guests as much as possible. Many, many forms of submission had submitted himself when he was commanded with the hijras and migration in his life. Allah will grant us this quality of submission, of qurbani, of ikhlas. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد دراصل حضرت مفتی صاحب کا حکم ہے تو اس لیے حاضر ہوں ورنہ میں تو یہاں حضرت کی ملاقات اور اس نورانی مجلس کی جو ایک کیفیت ہے جس سے قلب کو ایک تقویت اور عجیب کیفیت ملتی ہے اس لیے کبھی کبھی حاضر ہوتا ہوں حضرت والا میرے شیخ مرشد عارف بلا حضرت شاہ کی مختر صاحب نبول اللہ مرکدہ کا یہ کلام ہے وہ آپ حضرات کو پڑھ کر سناتا ہوں بس مرشد سے درخواست دعا مرشد سے درخواست دعا جو اپنے شیخ و مرشد ہو ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ دعا میں بڑی ہی تاثیر ہوتی ہے اور اگر سالک اور طالب جس کے دل میں طلب صادق ہو میرے عزیز اگر وہ اس طرح سے رہے اپنے شیخ کے ساتھ کہ دعا کی درخواست کرنی نہ پڑے خود دل سے دعا نکلے تو بات ہی کچھ اور ہے مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن یہ حضرت کے خلیفہ ہیں تائب صاحب بڑے عجیب اشعار ہوتے ہیں ان کا شعر ہے مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن خود دل سے جو نکلے وہ دعا آ اور ہی کچھ ہے خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے کچھ خاص مریدین متعلقین مسترشدین طالبین ہوتے ہیں جن سے شیخ کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ تنہائیوں میں خلوتوں میں اور اپنی خاص دعاؤں میں ان کو یاد رکھتے ہیں عزیزہ اسے ایسی ترقی ہوتی ہے کہ دوسرے سب دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سبب یہ ہے کہ وہ صرف صحبت یافتہ نہیں فیض یافتہ ہے دو جماعتیں ہیں خیر یہ حضرت کے اشعار سنیے ساقیا جام الفت پلا دے ساقیا جام الفت پلا دے میری اصلاح کی بھی دعا دے ساقیا جام الفت پلا دے میری اصلاح کی بھی دعا دے اور میرے مولا سے مجھ کو ملا دے میرے مولا سے مجھ کو ملا دے اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے میرے مولا سے مجھ کو ملا دے اور گناہوں کو مجھ سے چھوڑا دے مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے روح کو میری ایسی دوا دے مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے روح کو میری ایسی دوا دے بات کہتا ہوں یہاں حضرت والا کے کمرے میں بندہ بھی موجود تھا اور ایک دو تھے حضرت سے کہتے ہیں جو سینے میں حضرت بس دے دو چلو ٹھیک ہے کمرے سے جب باہر نکلے میں نے ان سے پوچھا کیا کہہ رہے تھے آپ جو سینے میں ہو دے دو کیا کسی شیخ کے اندر یہ یہ یہ خاص قوت و طاقت اللہ نے دی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جس کو چاہے جو چاہے دے دے بہرحال لمبی تشریح کا وقت نہیں ہے مختصر یہ ہے کہ شیخ دعائیں دے گا تعلیمات و ہدایات دے گا لیکن ہمت کے ساتھ عمل تو ہمیں ہی کرنا ہے تب سب کچھ ملتا ہے اور وہ جو اولیاء اللہ کے واقعات میں ہے کہ فلاں سینے سے ملایا اور یہ کیا تو ایسا ہو گیا وہ خاص کیفیت کسی خاص وقت کی کسی اللہ والے کی تھی اس سے اصول نہ نکالو کہ شیخ کے دل میں جو ہے وہ ہمیں اڈیل دے گا یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے کرنا پڑے گا پاپڑ بیلنے پڑیں گے تب ملتی ہے یہ دولت اور نعمت ایسے نہیں ملتی میرے عزیزوں ہاں مجھے حداد کی بھٹی سے تو گزرنا پڑتا ہے شیخ کی دعائیں ہوں گی ترقی کرے گا بڑھے گا توجہات مگر شیخ کے ہاتھ میں کچھ ہو کہ وہ پلا دے ایسا نہیں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسی دعا مجھے مل جائے کہ یہ گناہوں کی عادت چھوٹ جائے <clears throat> مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے روح کو میری ایسی دعا دے اور ہو تقاضا اگر معصیت کا ہو تقاضا اگر معصیت کا ہوں مغلوب ہمت خدا دے ہو تقاضا اگر معصیت کا ہونا مغلوب ہمت خدا دے اور اپنی آگ یہ حضرت والا حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں اپنی سہر میں یہ کہنا اپنی آگ سہر میں یہ کہنا اے خدا اپنی کامل رضا دے اپنی آگے سحر میں کہنا کا مل جا دے اور چین کی نیند مجھ کو سلا دے چین کی نیند مجھ کو سلا دے خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے چین کی نیند مجھ کو سلا دے خواب غفلت سے مجھے کو جگا دے اب یہ جو موبائل ہے عزیز ہو اس نے ہماری آہ سہر بھی چھین لی ہم سے اور چین کی نیند بھی چھین لی اس نے ہم سے روز آنا پتہ نہیں کتنے خطوط آتے ہیں بندے کے پاس سب کا مرکزی نقطۂ فساد یہ موبائل کیوں نہیں اٹھ پاتے صبح کو دیر تک اس میں رہتے ہیں اور جب اس میں دیر تک نہ رہو تھوڑی دیر بھی اگر گندگی اس میں دیکھی اس کی نحوست یہ ہے کہ صبح کے اٹھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے بڑی خطرناک ام الفتن فسادوں کی جڑ یہ یہ جو یہ اسمارٹ موبائل فسادوں کی جڑ جوانوں کے ہاتھوں میں ہے اچھے اچھے صاحب نسبت لوگ پھنس جاتے ہیں جو حضرت نے فرمایا یہاں ہو تقاضا اگر معصیت کا ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے مغلوب ہو جاؤ گے تل کا حدود اللہ فلا ہمارے حضرت والا ہمارے فرماتے تھے لا کی لا ہٹاؤ گے تو لا تفعلوها کی لا ہٹ جائے گی تفعلوها ہو جاؤ گے تو یہ موبائل اور نیٹ کو قریب رکھنا اور اس میں لگے رہنا یہ لا تقربہ کی لا ہٹا دی پریشان ہو جاؤ گے نہ نیند آرام کی ملے گی نہ صبح کی آہ سحر اور میرے عزیز یہ بات پوری بصیرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ تمام اولیاء امت تمام اولیاء امت سارے کے سارے صبح کے وقت میں آہے سہر آئے ہائے سج دے میں سر ہو چشم بھی اشک بار ہو سجدے میں سر ہو چشم بھی یو اشک بار ہو رحمت کا تیری آب شار ہو وہ ایسے لمحات اور یہ ایسی کیفیات ہیں تلاوت قرآن کھڑے ہو کر اور سجدے میں آزاری خدا کی قسم جو اس مزے کو چکھ لے تو میں پوری بصیرت سے کہتا ہوں کہ کائنات کے سارے مزے فیل ہے فیل ہے رات کوٹ کے تحجد میں تلاوت قرآن او ہو ہو ہو ہو کہہ اٹھے گا یہ بندہ کہ روئے زمین پر مجھے کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا رب کریم کا یہ جو کلام ہے کو خود سوچا کرو کبھی کبھی اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام منہ جیسے گنہ کی زبان پہ جاری اور پھر پھر نماز میں اللہ اکبر اس لیے قال الجنید اہل اہل اللیل فی فی لیلہم الذ من لاوہم اے نیٹ کی گندگیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں آؤ سجدے کر کے دیکھو آوزاری والے سجدے اور رو کے دیکھو سجدوں میں اور دعائیں مانگو اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آوزاری کرو پھر دیکھو پتہ چلے گا ہم <laughs> ہماری مثال وہ تھی جیسے شہتوت کے شہتوت کے درخت کے پتے کا کیڑا اور انگور کے درخت کے پتا وہ جو بیل ہے اس کا کیڑا جس نے پوری زندگی ختم کر دی اور شہتوت کا جو عرق تھا اس پھل تک پہنچا ہی نہیں اسے نہیں پتا کہ آگے کچھ اور بھی ہے خیر یہ دو اشعار حضرت کے باقی ہیں کہ <clears throat> جذب سے مجھ کو اے میرے مالک بڑی شاندار دعا ہے پوری زندگی مانگنی چاہیے ہر دن مانگنی چاہیے ہمارے اپنے امال کچھ نہیں ہے جذب سے مجھ کو اے میرے مالک اہل تقوا کرم سے بنا دے آمین جذب سے مجھ کو اے میرے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 الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو میں آپ حضرات کو آج صرف اتنا عرض کروں گا ایک یاد دہانی آپ کی کراؤں گا کہ ہمارا تعلق کن سے ہے اور ہمارے بڑوں نے اور ہمارے اکابر نے کیا کیا قربانیاں دے کر کیا کیا کارنامے سر انجام دیے الحمد للہ سم الحمد للہ ہمارے کابر انہوں نے دین کے ہر شعبے پر محنت بھی کی قربانی بھی دی اور اپنے آپ کو قربان بھی کیا تعلیم کا شعبہ ہو تذکیہ کا شعبہ ہو دعوت کا شعبہ ہو ہر شعبے میں پورے اعتدال کے ساتھ افراد و تفریح سے ہٹ کر غلف سے ہٹ کر پورے اعتدال کے ساتھ تمام شعبوں میں کما حق کا ہو حق ادا کیا اور اسی طرح جو تحریک انگریز کو نکالنے کے لیے چلی وہ تحریک افغانستان میں آ کر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے کر یہ چیز بنوا لی کہ اکابر نے ہمیں کیا سکھایا اکابر نے ہمیں کیا پڑھایا اکابر نے ہماری کیا تربیت کی دنیا کی ساری طاقتیں دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ساری تھینکس ٹینکس جمع ہو کر افغانستان میں آئے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چند دن اور چند مہینوں میں ہم صفایا کر دیں گے لیکن ہمارے اکابر کے شاگرد اکابرین کا نام لینے والے مضبوط سپوت اکابرین کے غلام ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اپنے آزا پیش کر دیے اپنے بچے پیش کر دیے اپنے آپ کو روٹی تعداد میں یہ تین بچے ہیں اس وقت معذور ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں شہدا ہے یہ اکابرین کی جماعت اکابرین کے شاگردوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی پورے اعتدال کے مطابق پورے اعتدال پر مختلف علاقوں میں آپ نے سنا دیکھا کہ جہاد ہو رہا ہے اور ہوتا رہا لیکن افغانستان کے جہاد کا امتیاز یہ تھا کہ وہ علماء دیوبند کے شاگرد تھے علماء دیوبند کے شاگرد تھے علماء دیوبند کے وہ غلام تھے جنہوں نے دنیا کی طاقتوں کو وہاں سے نکال کے باہر پھینکا اور الحمد میں لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ مختصر وقت ہے آپ حضرات کا الحمد للہ سم الحمد للہ ایک وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ سارے کے سارے کافر اور ان کے ساتھ مسلمان منافق بھی سب جڑ گئے تھے یعنی چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی تھی مشورے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی تھی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلتی رہتی تھی اور دو چار احباب بیٹھ کر وہ مشورہ چلاتے رہتے تھے وہ گاڑی سے پھر اترتے ہوئے مشورہ ختم ہو جاتا تھا یہ انداز تھے پہلے کیونکہ روس کے زمانے میں جب روس کو شکست دی مجاہدین نے میں نے وہ خود زمانہ خود وہ بھی دیکھا اور امریکہ والا زمانہ بھی میں نے دیکھا انیس سو چھیاسی میں پہلی دفعہ میرا افغانستان کا سفر ہوا اٹھارہ سال میری عمر تھی اس وقت اور مورچوں میں میں وہاں گیا روس کے خلاف وہ پورا دور میں نے دیکھا تو جب روس کے خلاف فتح ہوئی تو یہ تاثر پھیلایا گیا تاکہ یہ اکابر علماء دیوبند کے جو شاگرد ہیں ان کی طاقت کا اظہار نہ ہو جائے یہ پھیلایا گیا کہ جی پوری دنیا ساتھ تھی امریکہ ساتھ تھا اس لیے روس کو شکست ہوئی یہ ایک پورا تاثر پھیلایا گیا تاکہ ان کی طاقت کا جو ہے وہ روب ان کا طاقت وہ ان کی نہ رہے امریکہ ساتھ تھا فلاں ساتھ تھا فلاں ساتھ لیکن امریکہ اپنی پوری طاقتوں کو لے کر جب آیا بیالیس ملک اپنی ٹیکنالوجی کو جب لے کر آئے پوری دنیا مخالف تھی مجاہدین کی اور صرف اللہ کا ساتھ تھا اللہ کی مدد تھی اللہ کی مدد تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے ایسے عجیب عجیب ایسے ایسی عجیب نصرت کے واقعات ہیں کہ حیران ہو جائیں آپ سن کر بہرحال تو دنیا میں یہ ثابت ہو گیا کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر مجاہدین جو اللہ کو لے کے ساتھ چلتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ حضرات آپ حضرات ان ان ان کے نام لیوا اور ان کے ان کے ہیں اپنی آپ طاقت کو پہچانیں آپ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے انہوں اپنی طاقت کو لغویات میں وحیات میں ڈال کر اپنی طاقت کو خراب نہ کر دیں اپنے اکابر کے ساتھ ہم جڑیں یا یوہلزین احمد اللہ وکون قونو مساد یقین اپنے اکابر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ کر رہیں اور پھر دیکھیں ہماری کیا طاقت ہے ایسے ایسے واقعات بھی ہیں کہ بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے عمار امیتا عز امیتا یہ آیت پڑھ کر پھونک کر پتھر جب پھینکے تو ٹینکوں کو آگ لگ گئی بہرحال پوری طاقتیں شکست کھا کے چلی گئی اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم مذاکرات کے اندر ان کو شکست دیں گے چلو یہ میدان کے تو ماشاءاللہ دھنی ہیں میدان میں تو ان کو ہم نہ شکست دے سکے مذاکرات میں دیں گے اللہ نے کرم کیا فضل کیا کہ مذاکرات میں بھی انہوں نے شکست کھائی پھر انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ بھاگے کہ تاکہ یہ آئیں اور یہ چار پانچ مہینوں میں یہ ختم ہو جائیں گے حکومت نہیں چلا سکیں گے نظام نہیں چلا سکیں گے اس کا انتظار کرتے رہے جس دن امریکہ رات کو بارہ بجے بگرام ایئرپورٹ کو خالی کیا اس نے کابل ایئرپورٹ سے جب نکلا ہے رات کو بارہ بجے وہ نکلے ہیں اگلے دن زہر کی نماز میں نے کابل میں پڑھی ہے زہر کی نماز میں کابل میں تھا اور وغیرہ میں ابھی مخالفین تھے جب پنشیر فتح ہوا تو میں وہیں تھا اور مفتی ابو بابا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت تو ہم کابل میں ہی تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چار پانچ مہینے میں ختم ہو جائیں گے کچھ نہیں چلا سکیں گے نظام جو ریزرو تھا افغانستان کا وہ اس نے ابھی تک فریز کیا ہوا ہے ابھی تک فریز کیا ہوا ہے ریزرو کو اور اس وقت امریکہ جب تھا تو ایک سو بارہ افغانی کا ایک ڈالر تھا اور ابھی ایک ہفتہ پہلے جب میں وہاں سے نکلا ہوں کابل سے تو اب ایٹی سکس کا افغانی کا ایک ڈالر ہے ہمارے پاکستان میں تین سو تین روپیہ ہو گیا ہے اور افغانستان میں ایک سو بارہ سے نیچے آ کر ایٹی سکس میں ہو گیا ڈالر وہ سمجھ رہے تھے کہ پانچ مہینے میں ہو جائے گا مسئلہ جب میں پہلے دن گیا کابل میں تو اس وقت پٹرول کی قیمت تھی نوے افغانی کا ایک لیٹر ابھی جو میں نکلا ہوں تو سکسٹی ٹو میں ایک litre afghani sixty two afghani کا ایک لیٹر ہے کھانے کی چیزیں اور ہر چیز فراوانی کے ساتھ اور بالکل مہنگائی نہیں ہے وہ البتہ وہ الگ بات ہے کہ احتام ہیں معذورین ہیں ان کی ضروریات ہیں ان کی ساری چیزیں ہیں لیکن نظام حکومت اس انداز سے چلایا جا رہا ہے ہمارے وہ اکثر گزرا تو ہمارے دوست ہیں کیونکہ ہم ہم ہم عمر ہیں سب تعلق اچھا ہے ابھی میں مولانا عبد القبیر صاحب جو اس وقت رئیس الوزرا ہیں ان کے پاس جب میں ملاقات کے لیے گیا تو مجھے فرمانے لگے مولی ساجد دوستی پہلے ہے اور عہدہ بعد میں ہے میرے عہدے کو کبھی نہ دیکھنا آپ نے جب چاہو جب جس وقت چاہو میرے پاس آ جانا یہ مولانا ابو کبھی صاحب کہہ رہے ہیں جو اس وقت رئیس الوزرا ہے تو انہوں نے صرف اور صرف اپنی سادگی کو حکومت میں لے آئے ہیں تو مولانا نجیب اللہ صاحب اس وقت یہ ٹیلی فون مواصلات کے وہ وزیر ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ مولانا ساجد صاحب ہم نے صرف کرپشن ختم کی ہے اور دس ہزار سے زائد ہمارے ملازم ہیں اس میں وزارت میں ایک مہینے کی آمدن سے بارہ مہینے کا ہمارا خرچہ نکل آیا ہے گیارہ مہینے کی آمدن ہم بیت المال میں جمع کروا رہے ہیں صرف کرپشن ختم کی ہے صرف کرپشن الرزاق صاحب جو ملا عمر صاحب کے دور میں وہ تھے وزیر خارجہ تھے اب اس وقت وہ وزیر معلولین معذورین کے وزیر ہیں تو میں ان کو ملنے گیا تو زہر کا ٹائم ہو گیا کہنے لگے زہر کی نماز پڑھ لے پھر آپ چلے جانا پھر زہر کی نماز میں نے پڑھی ان کے ساتھ کہنے لگے کھانا تیار ہے کھانا کھا کے چلے جائیں ٹھیک ہے وہ دسترخوان لگا لمبا ایک کمرہ تھا اس میں دسترخوان لگ گیا اس میں سارے لوگ بیٹھ گئے چوکی دار بھی اور جو ہے میں اور وہ صاحب جب گئے تو پوری لائن بھری ہوئی تھی تو ہم بھی بیٹھ گئے میرے سامنے وہ بیٹھ گئے میں ادھر بیٹھ گیا ایک پلیٹ چھولے بنے ہوئے تھے وہ ایک پلیٹ ہمارے سامنے آ گئی ایک روٹی ان کے سامنے ایک روٹی میرے سامنے ایک کپ لسی کا وہ ان کے سامنے ایک میرے سامنے ہم سب ایک جیسا کھانا کھا رہے ہیں وزیر بھی اور وہ سارے تمام تو یہ سادگی آئی ہے اس سادگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مضبوط کر دیا ہے اور مضبوط ہو رہے ہیں اور اسی اسی خطے کی خوشخبری ہے کہ یہی خطے سے خوراسان سے لوگ نکلیں گے ایلیا کو فتح کریں گے یہی خورستان سے لوگ نکلیں گے ہند کو فتح کریں گے یہی خورستان سے لوگ نکلیں گے یعنی کہ ہمارے بڑے کیا ہیں کیا تھے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کچھ نہیں بگاڑ سکتے العالمین بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين محترم حضرات آپ نے اور ہم نے علماء کرام کے بیانات اور ارشادات سنے اس موقع کے مناسب ذی الحجہ کہ فضائل اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ہم نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ذی الحجہ میں یقیناً یاد آ جاتے ہیں اس لیے کہ ذی میں ان کے کارنامے ہیں ان کی قربانیاں ہیں ان کے حالات بھی ہم نے سنے پھر حضرت مفتی امجد صاحب نے گناہوں سے بچنے کی محنت کا تذکرہ فرمایا کہ صرف کسی شیخ کسی پیر سے تعلق کافی نہیں ہے جب تک آدمی کے اندر گناہوں کے سے بچنے گناہوں کے چھوڑنے کا جذبہ بیدار نہ ہو جائے پھر اس کے بعد ہمارے محترم مہمان نے مختصر وقت میں جو لمبی تحریک افغانستان میں چلی اس کا خلاصہ بیان فرمایا اور اکابر کے ساتھ جوڑ کی فضیلت اور خصوصیات بیان فرمائی اب میں حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطوط کی جوابات دیے ہیں ان میں سے تھوڑا سا سناتا ہوں تھوڑا سا حصہ سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی ایک صاحب فرماتے ہیں اس وقت طبیعت میں لذت محسوس کے درمیان ذکر کرتا ہوں آپ کا ارشاد ہو تو کسی مسجد میں شروع کر دوں تقریباً ایک لاکھ بلا ذکر بلا ناغ کرتا ہوں بارہ تسبیح اور ایک ہزار بار اللہ کا ذکر بالجہر کرتا ہوں جب آپ اہل عیال کے درمیان ذکر کرنے سے اگر یکسوئی حاصل نہیں ہوتی طبیعت دوسری طرف متوجہ رہتی ہے اور مسجد مسجد میں جا کر یکسوئی کی امید ہے تو بہتر ہے کہ مسجد میں کر لیا کریں مگر اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ کی ذکر سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو اس کو تشویش نہ ہو مسلمان کی دل آزاری سے مسلمان کے دل دکھانے سے